آپ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد ایوب خان ثاقب بغیر خطبے شطبے کے جناب لالا جی صاحب مولانا اللہ وسایہ صاحب پورے ملک میں پوری دنیا میں مولانا آپ کے بیان کے مطابق قادیانیت کو ریورس گیئر لگ چکا ہے اور میرا پچھلے سال تعارف کروا رہا تھا ہلکا سا تعارف ہوا تھا میرا تعلق اس شہر سے ہے جہاں سے قادیانیت سٹارٹ ہوئی ہے جہاں سے قادیانیت کو پٹرول پورا ملا ہے اور آج بھی پوری دنیا میں چاہے وہ لندن ہو چاہے امریکہ ہو لوکل عوام پاکستان کی جو عوام ہے سیالکوٹ کی عوام سب سے زیادہ ان کو چندہ دیتی ہے اور میں اس مجمع کے ذریعے اخبار کے کالم کے ذریعے ڈی پی او سیالکوٹ سے گزارش کر چکا ہوں اور آج کے اس اجتماع کے ذریعے ہوم سیکٹری آف پنجاب کو کہنا چاہتا ہوں ضلع سیالکوٹ کے اندر بعض قادیانی عبادت کا ہیں ان کے اوپر مینارے موجود ہیں اگر مینار ہے تو مسجد ہے اگر مسجد ہے تو سنو ایک دو ہفتے کے اندر ہم وہاں سجدہ کر دیں گے یا مینارے گرا دو اگر نہیں گرا سکتے شمع رسالت کے پروانے آج کل ذرا باہر آئے ہوئے ہیں ذرا ذرا یہ ذرا باہر آئے ہوئے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں اس دن کا یہ اسٹیج سجتے رہیں گے آپ کو بیدار کرتے رہیں گے رب کعبہ کی قسم عملی جہاد تلوار والا جہاد تو انہیں کے خلاف نہیں ہوگا اس وقت تک کہ میں انتظار کر رہا ہوں کالے پرچم پاکستان میں آئے مادی آگے ہو آپ پیچھے ہو پھر میر جیسے لوگ ہمارے جوتوں کے نیچے ہوں گے اور تر منٹ نے یار پیری مہربانی تر منٹ نے بول لینڈ دے ماسا ماسا باری لبھی تو شروع ہو گیا رکھو جب امام مہدی آئیں گے پھر عیسائیت آگے پیچھے ہم پھر عیسائیت کلمہ پڑے گی پھر اس کے بعد یہودیت کا علاج ہوگا رہ گیا یہ قادیان کا دجال اس کی اولاد بھی پیسے کی مارے اس کی فکر نہ کرو آپ ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کو ایوریج بتلا رہا ہوں ایوریج چودہ بندے ہر مہینے تقریباً مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ صرف ڈسکا کی رپورٹ ہے یہ نبی علیہ السلام کے جوتوں کا صدقہ ہے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے میرے بھائی اور میرے بزرگوں اپنے علاقے میں اٹھو اور جہاں پر قادیانی سازشیں کر رہے ہیں گرداسپور سے لے کر قصور کے علاقے تک آمدیا اسٹیٹ بنانے کا منصوبہ ناروال اس میں شامل پسرور اس میں شامل ڈسکا اس میں شامل سنا قادیانیوں یہ نقشہ مرز گامے کی قبر میں دفنا دو رب محمد کی قسم محمد کی عزت کی بات آئی ہم تمہیں زمین کے نیچے لے جائیں گے چھوڑ دیں ان باتوں کو حکومت کس کی حکومت ہوتی جی ڈانگ ہے ڈانگا پھاڑ لو تر لے گاندے باندھے ہو میڈیا والوں سے میں معذرت کر دو کوئی معذرت نہیں تم انگریز کے ٹاؤٹ ہو امریکہ سے لے کر کھاتے ہو یہودیوں سے لے کر کھاتے ہو دبئی میں بوتلیں چڑھاتے ہو اور اس کے بعد دینی طبقات کو بدنام کرتے ہو مساجد کو بدنام کرتے ہو مدارس کو بدنام کرتے ہو معذرت وہ کرے جس کو ٹی وی پہ آنے پہ شوق ہے ہمیں شوق محمد کے روزے پہ جانے کا ہے ہمیں معذرت کی ضرورت نہیں حضرت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارا اے چمچے میں کچھے نو پر ہی رکھو نہ اخبار میں خبر لگے گی یہ اشتہار تھوڑا پوری دنیا میں نقل کرے گا تبلیغی جماعت والوں کے اشتہار کبھی آئے ہیں بولو محمدیوں کا بھی اشتہار نہیں آئے گا اور ختم نبوت کا فریرا ساتویں آسمان تک آپ کی آواز پہنچے گی آپ یہاں بیٹھے میں یقین سے کہتا ہوں پیر بڑے موجود ہیں خاجگان بڑے موجود ہیں سراجیا والے بھی موجود ہیں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں اس مجمع کو ہزارے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے یہ جو بولا جا رہا ہے میرا یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں یہ باتیں پہنچتی ہیں اور میرا یقین ہے نبی آپ کے لیے دعا کرتے ہوں یہ میرا یقین ہے اس یقین کے ساتھ آپ عمل کریں ادھر سے جلسہ سن کے گھروں میں جا کے تر دن نمازہ نہ چھڑ دیا بڑی مہربانی ہاں جا کے کوئی کام کریں اور آخر میں ایک چھوٹا سا مطالبہ کرتا ہوں اج ترلے ہی پانے نے مادی آ جائے گا پھر یہ گیا ترلے پان گے حکومت وقت سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ خاص کر کے پورے پاکستان کا ٹھیکہ میرے پاس نہیں سیالکوٹ کا میرے پاس ہے ضلع سیالکوٹ میں جہاں جہاں قادیانی عبادت گاہوں کے اوپر مینارے ہیں محراب بنی ہوئی ہے اور ڈی پی او صاحب تیرا ہی نٹا دے ورنہ کسی دن ہم نے وہاں سجدے کر دینے ہیں وما النا